ہر بن شداد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی انہیں ابو سلمہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے اور ان کے قوم کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ابو سلمہ زمین سے کنارہ کش ہو جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایک بالش برابر زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کیا اسے سال زمینوں کا توق پہنایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سینتیس